نحمده ونسلی وََ رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہلی صدری ویسر ویسرلی عمری وحل من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ضدنی علمی اللہ فقِ نفِدین اللہ فقِ نفدین اللّہ انی اسلوکنّہ فیا و عمل و ورِقنگ طیبا آج سے ہم لوگ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ قرآن شروع کرنے جا رہے ہیں تو ہم لوگ روزانہ ان شاء اللہ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ قرآن میں کیا ہے قرآن میں جو ہے قرآن دو پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے مکی صورتیں اور مدینی صورتیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مکہ میں تھے تو جتنی بھی صورتیں وہاں نازل ہوئیں ان کو مکی سورہ کہا جاتا ہے اس کے بعد ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعد میں دس سال مدینہ میں رہے تو ہجرت کے بعد جتنی بھی سورہ نازل ہوئیں ان کو مدینی سورہ کہا جاتا ہے جو مدینہ میں نازل ہوئیں جو مکی سورہ تھیں شروع شروع میں ان کے اندر زیادہ تر قیامت کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ قیامت اس طرح آئے گی توحید ایک اللہ کی عبادت کا ذکر آتا ہے اور جو مدینہ مدینہ میں جو نازل ہوئی صورتیں اس ٹائم تک مسلمان ہو چکے تھے لوگ تو پھر ان کو احکامات دیے گئے احکامات یعنی حکم دیے گئے ان کو جیسے نماز کا زکوٰۃ کا روزے کا طلاق نکاح یہ سب جتنے بھی تھے چوری کی کسی نے تو اس کو کیا سزا ملے گی تو اس ٹائپ کے جتنے بھی احکامات جو ہیں وہ ہمیں مدینی صورتوں میں ملتے ہیں اور مکی صورتوں میں ہمیں ایک اللہ کی عبادت توحید توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا قیامت کا ذکر اور جو ہے رسولوں کا ذکر کہ نبیوں قصے قصص الانبیاء جو ہے انبیاؤں کے قصے وہ ملتے ہیں کیونکہ جو مکہ جو تھا اس میں جب قرآن نازل ہوا تو لوگ صاف صاف انکار کر رہے تھے اللہ کی عبادت کا تو اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی جن لوگوں نے انکار کیا ان کے ساتھ کیا ہوا تو ان کو سمجھانے کے لیے اس طرح کے قصے آدم علیہ السلام کا قصہ اس طرح سے قصے جو ہیں وہ مکی صورتوں میں ہیں اور مدینی صورتوں میں جب ایک ریاست بن گئی تھی چھوٹی سی مدینہ میں اور پھر جب اسلام کو انہوں نے اپلائی کرنا شروع کیا تھا تو جو معاشرہ تھا سوسائٹی تھی اس میں ان کو جو جو پرابلمس آ رہی تھیں اس کے حساب سے دھیرے دھیرے کر کے احکامات آتے چلے گئے تو پورے تیئیس سال میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اب یہ جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں قرآن تو سب سے پہلا پہلے پارے سے شروع کر رہے ہیں تو آج پہلا پارہ ہم اسٹارٹ کریں گے سورہ فاتحہ سے سورہ فاتحہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے سورہ کا مطلب ہوتا ہے چیپٹرز اور فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والا جیسے کھولنے والی جیسے کتاب کو کھول رہی ہے تو یہ جو ہے سورہ فاتحہ جو ہے بہت بہت جامع دعا ہے یہ اس کو ہم ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے اس کو کتاب کی ماں کیونکہ یہ جو ہے یہ ایسی سورہ ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی آپ اگر امام کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو جب امام سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد کچھ ٹائم کے لیے وہ رکتے ہیں تو رکتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنے لیے یہ پڑھ لیں تو یہ جو ہے اس کو اس لیے جو ہے یہ بہت عظیم جو ہے سورہ ہے اور اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے کھولنے والی کتاب یہ قرآن کو کھول رہی ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر جگہ ف... اس کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو پڑھ کر دم بھی کیا جاتا ہے تو اس سے بھی شفا ملتی ہے اب ہم پڑھیں گے جیسے ہی ہم قرآن شروع کرتے ہیں تو ہمیں پڑھنا چاہیے آؤز اعوذ بلّہ من شیطان رجیم شیطان سے ہمیں پناہ لینی چاہیے مطلب کہ آپ امیجن کریں کہ جیسے ایک ایک بڑی سی چھتری ہے جب آؤز و پڑھتے ہیں آپ میں کہ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی تو آپ سب برائیوں سے چھپ کر ایک اس چھتری کے نیچے آ جاتے ہیں تو آؤز و بلّہ ہی الرجیم اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے سورہ نہل آیت نمبر نائنٹی ایٹ میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ تم جب قرآن شروع کرو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے اب ہم نے باللہ من الشیطان رجیم پڑھ لیا اس کے بعد ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بسم اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ جو ہے تین ورڈ سے مل کے بنا ہے بی اسم اور اللہ با جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ اسم یعنی نام اور اللہ کی یعنی ہم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہے ہیں کون ہے وہ اللہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے رحمان یعنی بہت زیادہ مہربان ہے اور رحیم یعنی جو بار بار رحم کرنے والا ہے تو اس کو ہم آگے اس کو ڈسکرائب کریں گے انشاءاللہ الحمد للہ رب العالمین الحمد اب یہ پھر دو ورڈ سے مل کے بنائے ال اور حمد ال جو ہوتا ہے وہ عربک لینگویج میں دا کے لیے یوز کیا جاتا ہے دا حمد یعنی اللہ کی تعریف اب یہ اللہ کی کیسی تعریف ہے اللہ اس کی تعریف حمد یعنی کہ ایسی تعریف جس میں محبت بھی ہو اور تعظیم بھی ہو یعنی جب ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوں تو ہمارے دل میں ایک سکون ہو اللہ کے لیے ہمارا دل جو ہے وہ محبت سے بھرا ہو اور ساتھ ہی ہمارے دل میں اللہ کی تعظیم بھی ہو عزت بھی ہو کہ ہاں ہم اس اللہ کی بات کر رہے ہیں جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں جس کی ہم بہت زیادہ عزت کرتے ہیں تو یہ جو تعریف ہے الحمد یہ اس میں شکر بھی شامل ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے شکر بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں بنایا ہر چیز دینے والا تو ہے تو اس میں محبت تعریف اور شکر تمام چیزیں شامل ہیں تو الحمد ساری تمام تعریف شکر عزت محبت سب کس کے لیے ہے للہ ہی لی کا مطلب ہوتا ہے لیے کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے کون ہے اللہ رب رب العالمین جو رب ہے عالمین کا رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا اب اس میں جو ہے تین چیزیں شامل ہوتی ہیں خالق مالک اور مدبر خالق کا مطلب کیا ہوتا ہے کریٹر تو رب کا مطلب کیا ہوا جو کریٹ کرنے والا ہے جس نے ہر چیز دنیا کی ہر ہر چیز کو جس نے کریٹ کیا ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ خالق ہے تو وہ کون ہے وہ اللہ ہے پھر مالک جو مالک ہے ہر چیز کا ہم جو ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے ہمارے پاس زمین ہے ہمارے پاس گولڈ ہے لیکن ہم اس کے مالک نہیں ہیں ہمارے پاس وہ چیز جو ہے ٹائم بینگ ہے جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے پاس وہ چیز ہے جیسے ہی ہماری موت ہوگی تو وہ چیز کسی اور کے پاس چلی جائے گی تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کے اس گھر کے مالک ہیں تو ہم پرماننٹ مالک نہیں ہیں ہم ٹائم بینگ مالک ہیں لیکن وہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے ہر چیز اسی کی دی ہوئی ہے اسی کے لیے ہے اسی کی عبادت کر رہی ہے تو وہ جو ہے ہر چیز کا مالک ہے تھرڈ جو ہے مدبر پلانر یعنی ہر چیز کی پلاننگ کرنے والا وہ ہے کہ دن کب شروع ہوگا سورج کیسے نکلے گا کتنی ہوا ہے کتنی آکسیجن ہے کب کیا کام کرنا ہے ہر چیز کی پلاننگ کرنے والا ہماری تقدیر ہر ایک کی پلاننگ کرنے والا وہ رب ہے تو وہ رب ہے پورے عالمین کا عالمین میں کیا آ جاتا ہے ہر چیز جو سمندر کی جو زندگی ہے جو کائنات میں جو نظام چل رہا ہے جو انسان کا نظام چل رہا ہے ہر چیز جو ہے وہ تمام جہانوں کا جتنے بھی جہان ہیں ہر چیز کا جو رب ہے وہ اللہ ہے تو تعریف بھی کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے کیوں کیونکہ وہ رب ہے تمام عالمین کا الحمد للہ رب العالمین اتنا مطلب ہم جب الحمد للہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے اتنی ساری چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں اب نیکسٹ آیت الرحمٰن الرحیم جو بہت بہت مہربان ہے اب رحمان کا مطلب کیا ہے رحم سے نکلا ہے یہ ورڈ رحم رحم کرنے والا اب آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں چلیں ٹھیک ہے جو برڈس ہیں جو اینیملس ہیں جو باقی کائنات کی چیزیں ہیں چڑیاں جانور وہ سب تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ہر چیز اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے لیکن انسانوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کر رہے لیکن اللہ کی جو رحمت ہے وہ سب پہ چھائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ جو ان کی عبادت نہیں کر رہے ان پہ بھی رحم کر رہے ہیں ان کو بھی رزق دے رہے ہیں وہ بھی دنیا میں رہ رہے ہیں اچھے سے کھا رہے ہیں